سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے لیے تم کو ایک مد پانی کافی ہے حدیث نمبر 613 مسند احمد